پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز کب قابل قبول ہوتی ہے تو وہ وجہ ہے اخلاص جب بندہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق سچی وفاداری سے ادا ہوتا ہے جب بندہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے ان ملامال و بن نیات عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے مشہور روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیسے آپ نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی آج ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اس وقت اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں کیا واقعی رب کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں کیا کسی دنیا کے کام کے لیے تو نہیں کچھ اور مقصد تو نہیں اللہ بندے سے تقوا چاہتا ہے اولائک الذین صدقو و اولائک هم المتقون صحیح مسلم کی روایت 2564 نمبر کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى جسامکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے اللہ اکبر چیک کریے ذرا جس چیز کو رب نے دیکھنا ہے آپ بھی تو دیکھ لیں اپنی چیز ہم خود دیکھیں گے تو زیادہ اچھی طرح دیکھیں گے آخرت کے دن پر ایمان کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی کو اصل مقصد سمجھ لیں فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے کہ فرشتے اللہ کے کارکن ہیں اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں رسولوں پر ایمان کیا ہے رسولوں کو اللہ کا نمائندہ مان لے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور کتاب پر ایمان لانا کیا ہے کہ یہ کتاب رہنمائی کے لیے آئی اس کی پابندی کرنی ہے اس کو صرف چومنا اور چاٹنا نہیں اس کی صرف قسمیں نہیں کھانی اور صرف اس کا نام لے لے کے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا نہیں یہ تقاضے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے ابھی یہاں تک کی تلاوت سن لیتے ہیں لیسا البر انت والوجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والكتاب والنبيين اگے والا حصہ دیکھتے ہیں آیت کا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِ الرِّقَابِ اور وہ دیتے ہیں مال اس کی محبت پہ کس کی محبت پہ یہاں حبی ہی کو دو طرح سے لیا گیا یعنی ایک کیا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اور دوسری طرح حب ہی ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جاتی ہے تو پھر مطلب کیا ہے کہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ایمان کا ایک عملی اظہار کیا ہے کہ انسان پھر دینے لگتا ہے پھر وہ لینے سے زیادہ دینے کا حریص ہوتا ہے جس کو رب کی ذات پہ یقین آ گیا اور جس نے اپنے دل کے اندر رب کی بات کو اتار لیا پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے مال خوش دلی سے خرچ نہ کرے پھر وہ اپنے مال کو چھپا کے نہیں رکھتا بچا کے نہیں رکھتا بلکہ کیا چاہتا ہے کہ میرا مال بھی قبول ہو جائے آپ دیکھیے کہ ایمان والے کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے آپ میری یہ بات سنتے ہوئے لکھیے اور پھر اپنے آپ کو بھی چیک کریے کیا میری بھی یہی خواہش ہے اور میری ہے تو پھر اچھی نوید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ کیا کہ ایمان والے کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں قبول کر لیا جاؤں مجھے ایکسیپٹ کر لے کوئی دنیا میں ہم کسی کام کی نیت کریں خواہش کریں ارادہ کریں تو تڑپ کیا ہوتی ہے کوئی میرا قبول کر لے بس آپ دیکھیے بعض اوقات کسی کے دل میں خواہش ہو سکتی ہے کہ میرے بچوں کی شادی کہیں خاص جگہ پہ ہو جائے کسی سے آپ کو بڑی محبت ہے آپ اس کو بڑے دل سے ایک تحفہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی دیتے دیتے خوف ہوتا ہے پتہ نہیں قبول کریں گے کہ نہیں کسی کو دعوت پہ بلائیں دعوت دیتے ہوئے خوف ہوتا ہے پتہ نہیں میری دعوت قبول ہوگی نہیں اسی طرح ایمان والوں کو اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میری کون سی چیز میرا رب قبول کر لے تو جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ میرا رب ہی سب کچھ ہے تو پھر انسان اپنا مال خوش دلی سے خرچ کرتا ہے جب گہرا ایمان اندر اترتا ہے نا جب اللہ کی محبت اور اس کا شوق دل میں آتا ہے نا تو پھر اپنا مال ضرورت سے زائد اس کے بندوں کو انسان بانٹنے لگتا ہے لن البر حتى تنفقوا مما تحبون تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 92 میں آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تفسیر میں کہ کیسے ایمان والوں نے اللہ کے راستے میں پھر دیا اور دے کے چاہتے کیا تھے قبول ہو جائے باغات اپنے گھر اپنی پسند کی ساری چیزیں رب کے سامنے رکھ دیں ان کو کیوں ایک دم یقین آ جاتا تھا وہ کیوں بار بار اپنے گھر کا پورا سامان لے آتے تھے کہ ان کو گھروں سے محبت نہیں تھی وہ کیوں اپنے اونٹ اور اپنے گھوڑے اور اپنے مال و دولت کے ڈھیر لا کے رکھتے تھے کیونکہ وہ آطلم خب ہی جس کی حب زیادہ ہو جاتی ہے نا وہی غالب آ جاتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم بھی پہچانیں گے کیا اللہ کے راستے میں خوشی سے دیتی ہوں ایک صحابی تھے انہوں نے اپنا باغ لا کے پیش کر دیا اللہ کے نبی یہ باغ لے لے نہ فرمائے کہ دیکھو باغ نہ دو اس کو وقف کر دو اس کی آمدن اللہ کے راستے میں جاتی رہے گی اور تم مالک تم ہی رہنا انہوں نے قبول کر لیا ہم اپنے آپ کو پوچھیں ہم نے کیا وقت کیا اللہ کے لیے ہم تو اپنا وقت بھی وقت نہیں کر پاتے ہم تو مال کچھ دے بھی دیں تو اس کا بھی دل میں یہی رہتا ہے کہ ہائے کیا ضرورت تھی اتنے باتوں میں آنے کی اتنے جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی نہیں جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کی حب دل میں آتی ہے تو انسان اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر نو میں ایسے ہی خوش قسمت انسان کا ذکر ہے کہ جس نے ایک نیکی کی قیامت تک کے لیے وہ اس کی گواہی بن کے قرآن پاک میں موجود ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود محتاج ہوں حقیقت کیا ہے کہ وہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں یہ ایک کپل کی کہانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آیا بھوکا تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم آج ان کو مہمان بنا کے لے جاؤ کہا ٹھیک ہے آ گئے بٹھایا گھر میں بیوی سے پوچھا کچھ ہے کہنے لگیں کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں بس اتنا سا کھانا ہے کہ ایک انسان کو پورا ہو جائے اس دور میں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ مہمان کھائے اور گھر والا نہ کھائے انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تم کھانا رکھنا اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا تو میں اندھیرے میں بیٹھ کے اسی طرح منہ ہلاتا رہوں گا اور وہ کھا لے گا کہا ٹھیک ہے اسی طرح کیا چادر کا پلو اس طرح سے لٹکایا ہوا سے چراغ بجھ گیا اور وہ صحابی رات کے اندھیرے میں بھوکے پیٹ کے باوجود صرف منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا انہوں نے چھپ کے یہ نیکی کی وط الماخی ہی کی صورت میں لیکن صبح اللہ کے نب سے سلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ساتھی رب نے تیرے بارے میں قرآن نازل کر دیا کہ وہ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ بہم یہ لوگ اپنی ذاتوں پہ اپنی جانوں پہ دوسروں کو چنتے ہیں کبھی غور تو کیجئے یہ باتیں ہیں ان لوگوں کے گھروں کی کہ جن کے گھروں میں پانی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن دریا دل تھے آج ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر باہر تک بھرے پڑے ہیں لیکن دلوں میں شوق آ گیا اللہ کے دین پہ خرچ کرنا ایک خرجانہ دکھنے لگا مشکل لگا فرق کس بات کا ہے اللہ حب ہی رب کی محبت نہیں پھر اسی طرح اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کی بات سورہ دہر آیت نمبر آٹھ میں بھی آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کو ہر جگہ اللہ کی محبت کا رنگ غالب آئے گا آج دنیا میں ہماری یہ خرچ کرنے اور ہماری یہ دوڑ دھوپ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے دنیا میں دینا زیادہ جرت کا باعث ہے بجائے اس کے کہ اپنے بات کے لیے وقف کر دیں اچھا میرے بات یہ چیزیں دے دینا اللہ کے علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے آپ نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح تندرست و توانا ہو مال کی حرس تیرے دل میں ہو خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ ہو اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تبنگری یعنی دولت مندی کی امید ہو یعنی خرچ کرنے سے غربت ہو سکتی ہے پاس رکھے گا تو امیر ہوگا اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا حالانکہ وہ تو فلاں کا یعنی وارث کا ہو چکا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے دنیا میں دینا ہے یہ محبت کے تقاضے ہیں یہ تحفے ہیں رب سے اتنا کچھ لیا ہم اس سے کیا لے رہے ہیں ہم اس کو کیا دے رہے ہیں پھر جب انسان رب کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ دے کے بھی اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھتا آپ کہیں گے یہ تو مردوں کی باتیں ہیں چلیں آپ کو ایک عورت کا قصہ سناتی ہوں جس نے صدقے کی ایک خوبصورت مثال قائم کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھی میں نے اللہ کے نفس وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے صدقہ کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے دے دو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صدقہ اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں اس لیے انہوں نے اپنے خامن سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے پوچھئے کیا یہ صدقہ مجھے فائدہ دے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں گی جو میری کفالت میں ہیں ابن مسعود نے فرمایا کہ تم خود جا کر پوچھو لیکن یعنی کو شرم محسوس ہوئی کہ بیوی کے پیسے مجھ پہ لگتے ہیں خود نہیں گئے آخر یہ خود نفس وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کے دروازے پہ یہ آئیں تو ایک انصاری ضرور عورت وہاں موجود تھی جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھی اور یہ زینب ابو مسعود انصاری کی بیوی تھی کہتی ہمارے سامنے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ گزرے ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ دو کہ کیا یہ صدقہ مجھے فائدہ دے گا جسے میں اپنے شوہر اور چند یتیم بچوں پر خرچ کروں ہم نے بلال سے کہا دیکھو ہمارا نام نہ لینا اندر گئے یعنی چھپانا چاہتی تھی اپنی اس نیکی کو جب آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہیں دونوں تو بلال نے کہا کہ زینب نام کی ہیں آپ نے فرمایا کون سی زینب بلال نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی بیوی پھر آپ نے فرمایا ہاں بے شک انہیں دگنا اجر ملے گا ایک کرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا یعنی ہمارے ہاں یہ کتنا غلط تصور سمجھا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کو مال دے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے زویل قربہ خرابت والوں میں سب سے زیادہ گھر والے قریب کہ اگر شوہر کے پاس نہیں بیوی امیر ہے تو بیوی شوہر کو دے اس پہ بھی اجر ہے اللہ تعالیٰ تو بندے کا ضائع نہیں کرتا لوگ اپنی چیزوں کے منہ کھول کے نفس وسلم کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ قبول کر لیں تاکہ ہم بھی رب کے سامنے کہہ سکیں کہ اللہ تیری محبت میں ہم نے بھی کچھ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر میں ملی بھی زمین کا ٹکڑا پیش کیا آپ نے فرمایا اس کو وقف کر دو ہاتھ کیوں رکتا ہے کہاں خرچ کرتے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کس پہ ہوتا ہے آج ہمارا شاید سب سے زیادہ تو اپنی جان پہ ہوتا ہے اپنے بت کو پوچھتے ہیں اپنی اولاد پہ اپنے گھروں پہ ہاں کماتے ہیں کس لیے ٹھیک ہے کوئی منع نہیں نیک نیتی سے خرچ کیا ہوا یہ بھی اجر ہے لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں دیتے ہیں کہ نہیں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفس وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح امام مالک نے اس حدیث میں یہ بھی کہا اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے تھکتا ہی نہیں اور اس شخص کے برابر جو برابر روزے رکھتا چلا جاتا ہے اور افطار ہی نہیں کرتا یہ ہے یتامہ یتیموں اور مسکینوں کو دینے والا کتنا چر پاتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ انسان خود دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے سے تھکتا ہی نہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں اسی کی دیوی نعمتوں کو خرچ کر دیں آپ دیکھیے کہ دینے کے معاملے میں بچہ بڑا کنجوس ہوتا ہے ماں ہی اس کو کوئی چیز نہ دلا دے پھر کہتی نا تھوڑی سی دینا یا کسی کو دینا تو بچہ پہلے ہاتھ کھینچتا ہے پھر ماں تھوڑی رقبت دلاتی ہے تو پھر بچہ دینے کو تیار ہوتا ہے آج ہمارے پاس جو چیزیں ہیں یہ کس کی دیوی ہیں ربی کی دیوی ہے نا اور اسی کو نہیں دینا چاہتے وجہ کیا ہے دل میں شوق ہے تنگی ہے پھر وقام الصلاۃ و آت الزکا نماز قائم کرو نماز قائم کرنا کیسا عمل ہے حقیقت میں نماز قائم کرنا پورے وجود اور پورے شعور کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا ہے دن میں پانچ بار ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے اور مطلوب کیا ہے کہ جو کیفیت تمہاری نماز میں ہوتی ہے یا غیر نماز میں بھی یہی رہے پوچھیے اپنے آپ سے جو نماز میں معاملہ ہوتا ہے کیا اس کے ختم ہوتے ہی وہی معاملہ رہتا ہے رب کے ساتھ پھر ایمان کا دعویٰ سچا کیسے ہوا وات زکا زکوٰۃ دینا اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے مستقل حصے کو تسلیم کرنا صورت بجنا آیت نمبر پانچ میں آتا ہے وما امیر اللہ علی اللہ خمخ لسیم الدین اور ان کو اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں یہی ہے صحیح اور درست دین میں ساری روایتیں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہی ہوں تاکہ ہم سب کو شعوری ایمان کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں ہم نے تو سمجھا کہ مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور شہر کے رجسٹر میں ہمارے مذہب کے خانے پہ نام مسلمان لکھ دیا گیا تو کیا ہم مسلمان بن گئے نہیں یہ انیس کام ہیں جو اس آیت میں ہم نے پڑھے یہ کرنے پڑیں گے قربانیاں دیتے ہیں تب کچھ احساس ملتا ہے بیٹھے بیٹھے تو کچھ دنیا کی ڈگری نہیں ملتی کہاں رب کا احساس اولائک اللذین صدقو یہ ہیں سچے لوگ جو اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کرتے ہیں ترمزی کی ایک روایت ہے ابو امامہ سے کہتے ہیں میں نے وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو تدخل الجنت ربکم تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے چیک کرتے جائیے آج کتنے ہیں لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے مجھے اتنی حیرت ہوئی سن کے کہ پاکستان جیسے مسلمان ملک میں بھی اکثریت مسلمانوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی اور اس سے اسلام پہ کوئی حرج نہ آئے کوئی کمی نہ آئے ہمارے مسلمان ہونے میں تو یہ ایک دھوکہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ گناہوں کی معافی بھی ہوگی اور پھر وَالْمُوفُونَ فون اِذَا احدو عہدوں کو نبھانے والے آپ کو لگ رہا نا کہ ایک ڈسپلنڈ مسلم بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زبان سے کہے ہوئے کو نبھاؤ عہد کی پابندی کون کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے جو عہد کو اللہ سے کیا ہوا عہد سمجھے ایسا انسان عہد کر کے پھرتا نہیں پھر وہ رشتے کر کے صرف اس لیے نہیں توڑ دیتا کہ اس سے اچھا رشتہ نظر آ گیا وہ کاروباری معاہدے کر کے اس لیے نہیں توڑتا کہ اب اس میں میرا نقصان ہو جائے گا وہ چیٹر نہیں ہوتا وہ دھوکے باز نہیں ہوتا وہ لوگوں کے ساتھ عہد نبھاتا ہے اللہ کے نفس وسلم کی زندگی میں بے مثال مثالیں ایسی کہ جب آپ نے عہد نبھائے کافروں کے ساتھ میں نبھائے غیر مسلموں کے ساتھ نبھائے ہم اپنے آپ کو بھی پوچھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے صورت بنی اسرائیل آیت تھرٹی فور میں آتا ہے وہ اوفو بھی ان اللہ دکان نمس عہد کی پابندی کرو بے شک عہد کے بارے میں تمہاری جواب دہی ہوگی ہمارا اپنا کیا معاملہ لوگوں کو امید دلا کے کیا کرتے ہیں ہاں کریں گے آئیں گے ٹھیک ہے پھر نہیں جاتے کیا سوچتے ہیں کون پوچھے گا آج ہمیں تو لہٰذا انسان کو انسانوں کے ساتھ معاملے کرتے ہوئے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور پھر ہر حال میں جمنے والے مشکلوں کی وجہ سے اللہ کے راستے نہیں چھوڑتے وہ بیماریاں ہوں وہ پریشانیاں ہوں وہ جنگ کے حالات ہوں پھر انسان اللہ کے راستے سے نہیں ہٹتا یہ ہیں لوگ سچے اولائک اللذین صدقو اولائک هم المتقون وہ جن کے جسم پر آرے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہتے اللہ کے نبی نصر اللہ مدد کب آئے گی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اب تو ہماری چربیاں پگھل گئیں مدد کیوں نہیں آتی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو تم سے پہلوں کے جسموں کو آروں سے چرایا گیا لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پہ پھیری گئیں اور تم جلدی کرتے ہو اللہ اکبر چربیاں پگھلانے والوں کو یہ بات مل رہی ہے کہ تم جلدی کرتے ہو تو پھر وہ مومن کیسا مومن ہے جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کرے عمل نہ کرے سچا مومن کون ہے جو اللہ پر اعتماد کرے اس کا خوف رکھے اور ہر حال میں اللہ کا وفادار رہے ایمان کی سچائی کیا ہوتی ہے امام مجاہد فرماتے ہیں بھلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سبمٹ ہونے کا دل کے اندر ایک شوق آ جائے فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں اور تمام بھلائیوں پر عمل کرنے والا ہو حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے مکمل اسلام کو پا لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹی اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں ان تینوں باتوں پہ کیا میرے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہو چکا ہے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے کو تیار ہوں کیا میں فرائض پابندی سے ادا کرتی ہوں میری کو پانچ وقت میں سے ایک نماز چھٹتی تو نہیں کیا میرے سر پہ کئی سالوں کی زکوٰۃ بوجھ بن کے تو نہیں جو کل قیامت کے دن میرے گلے میں توک بن جائے کیا میں نے وہ سارے فرائض ادا کر دیے جس کی میں پابند تھی کیا میں نیکی کا ہر موقع قبول کرتی ہوں ضائع تو نہیں کرتی تو پھر خود ہی مان لیں کہ ہم سچے مومن ہیں یا پھر سچے مومن نہیں سچا مومن کون نہیں ہوتا جھوٹے سہاروں پر اعتماد کرنے والا اللہ کے سوا غیر کی مدد کی توقع رکھنے والا اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونے والا مشکل حالات میں اللہ کا دامن چھوڑنے والا یہ جھوٹا ہوتا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت رفایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو دیکھا تو لوگ ایک جوان اونٹ کی قیمت چکا رہے تھے یعنی سودا ہو رہا تھا ایک ڈیلنگ ہو رہی تھی ایک اونٹ بک رہا تھا پھر آپ نے ان کو پکارا اے تاجروں کے گرو جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور گردنیں لمبی کیں تو آپ نے فرمایا تاجر قیامت کے دن فاسق ہو کر اٹھائے جائیں گے مگر جو ان میں سے تقوی اختیار کرے اور نیکی کرے اور سچ بولے اولا صدقوا صدقو اولائک هم المتقون یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2164 نمبر یعنی تجارت میں بزنس میں بہت چانسز ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر ظلم کرنے کے ناجائز نفع لینے کے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے فرمائے صرف وہی بچے گا جو تقوی اختیار کرے نیکی کرے اور سچ بولے کتنی نیکی کی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ پا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیقین میں کر دے اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے پھر ایک اور آخری بات کروں گی نیکی کے بارے میں کہ نیکی سے کیا ملتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ روایت سن کے تو ضروری نیکیوں کی تمنا ہمارے دل میں آنی چاہیے اور روایت ترمزی ہی کی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نب سے سلم نے فرمایا موت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر دعا اور عمر میں اضافہ نہیں ہوتا کسی چیز سے مگر نیکیوں سے یعنی نیکیوں سے عمر لمبی ہوتی ہے کون ہے جو عمر کا حریث نہیں کون ہے جو لمبی عمر نہیں چاہتا تو بات یہی ہے کہ جس نے رب کے ساتھ معاملہ جوڑا اس کی زندگی میں اس کا اظہار دکھے گا وہ نیکیوں کا ایک سب درخت دکھے گا وہ ہر حال میں رب کا بندہ رہے گا وہ مشکلات کو رب کی طرف سے آیا ہوا تحفہ سمجھے گا اچھا لگے یا برا تقدیر کا ہر فیصلہ رب کا تحفہ سمجھے گا اگر آپ تہ میں اتریں تو بات یہاں بھی وہی ہے جو پیچھے تھی کہ والذین آمنوا اشد اللہ کمی اللہ سے محبت میں ہے اسی وجہ سے معاملہ ہمارا بگڑ جاتا ہے اپنا ذرا جائزہ لیتے جائیں ساتھ ساتھ پانچ سیکنڈ آپ کو دیتی ہوں غور کریں یہ انیس قسمیں تھیں سائد میں نیکی کی میرا ان میں سے کتنوں پہ عمل ہے ایک چیک لسٹ بنائیں اپنے لیے جہاں کمی محسوس کریں وہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور نیکی کے لیے قدم بڑھا لیں ورنہ یاد رکھیے وہ دن بہت قریب ہے کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی ساری زندگی کے کیے ہوئے کاموں کو اس کے سامنے پیش کریں گے کسی کو خراب تحفہ دیتے ہیں نا تو ڈر لگتا ہے کبھی کوئی دے بھی دیتا ہے پیک کر کر آ کے تو بعد میں گھبراتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا اسی طرح اپنی ہر نیکی کو ہر نماز کو ہر عمل کو سوچا کریں جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں اس کو کیسا لگے گا یہ بھیجا میرے بندے نے اور جب کل سب کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے تو کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن ہر ایک کا حساب الگ الگ ہونا ہے کسی کے پیچھے چھپ کے نہیں بچ جائیں گے کوئی گروہ ہمیں پناہ نہیں دے گا جن کے نام لے لے کے ہم نے جھگڑے کیے آپ دیکھیں کہ پوری زندگی کی اصلاح کی چیزیں اس میں شامل ہیں یعنی الاصلاح الشامل اس آیت میں اصلاح کی ساری نیکیاں اگر یہ ایک آیت آپ کسی کو تھوڑی تھوڑی بیان کر دیں تو آپ دیکھیے کہ عقیدے سے لے کے عمل سوالے تک ساری ہی چیزیں آ گئیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آیت میں وہ بات سکھا دی جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کئی دن کی بات کرنے کے باوجود بھی انسان نہ سکھا سکے اور اصل میں یہ صبغت اللہ کی ایک ٹریننگ ہے ربانی ہونے کا نسخہ ہے کہ نیکی کسی ایک گروہ کے ساتھ چپکنے کا نام نہیں نیکی تو یہ ہے کہ بندہ رب کا بندہ بن جائے پھر وہ دیکھے کہ رب اس کی کتنی قدر کرتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تیار کیا دل چاہتا ہے گناہ کے کام کرنے کو لیکن کرنے نہیں اب دیکھیے کہ آپ سوچیں گے کہ بہت ساری ابھی چیزیں اس میں نیکی کی نہیں آئیں تو پھر یہ مکمل کیسے ہوا لیکن اگر آپ غور کریں گے نا تو ان چیزوں میں پوری شریعت آ گئی ہے مثلا دیکھیے کہ چوری کا ذکر نہیں لگتا لیکن آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو چوری نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے صابر ہوں گے نا دل چاہ رہا کچھ لینے کو نہیں لیا تو وہ کیا بن گئے وہ صابرین فل باسائی تنگ دستی ہے چوری نہیں کر رہے صابر بن گئے بیمار ہیں ہائے ہائے نہیں کرتے در راہ کا معاملہ ہو گیا اور آپ ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ بات شروع ہوئی تھی بر سے لئی سل برا اور ختم ہوئی متقون اولائک صدقو سچ پہ بات ختم ہوئی کیا پتہ چلا جو بر کرے گا وہی متقی ہوگا تاون البر برری وتخ ہوا خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دینی ہے نہ جانے وہ لوگ جو ان سارے کاموں کے بغیر اپنے آپ کو جنت کی لائن میں کھڑا پاتے ہیں وہ پھر کہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھول دے ایک دفعہ بڑی محبت سے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی البر البر قبل المشرق والمغرب من آمن واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون